السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 711 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمد کہنا صدقہ ہے ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت دو رکاتے پڑھنا کافی ہو جاتی ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کے لیے روزانہ اپنے جوڑوں کے لیے صدقہ کر دیا کریں اللہ نے ہمارے گھٹنے صحیح رکھے آنکھیں صحیح رکھی ہاتھ اللہ نے صحیح رکھے اب صدقہ دے دیجئے پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ اکبر اب یہ صدقہ گویا ادا آدھا ہو گیا روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیے دوسری روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی دو رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو کیوں نہ ہو یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے چاش کی نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اے اللہ ان گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کر دیجئے اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما یعنی نعمتیں عطا فرما اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے اے اللہ ہمارے کھوٹے اعمال اور ہمارے وہ عمل جو غفلت سے کیے گئے ہیں تو اس کو بھی قبول فرما لے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما روزانہ آپ لوگ جو ہے جہاں پر بھی یہ سبق پہنچے روزانہ دھیان کے ساتھ سبحان اللہ پڑھیے میرے ساتھ دھیان کے ساتھ سب طرف سے اپنا ذہن ہٹا دو اور دھیان سے پڑھو سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے